آج مسلمان ماؤں نے ہمیں خط دیے ہیں بہنوں نے ہمیں خط دیے ہیں میں ہر سفر میں ایسے خطوط ساتھ رکھتا ہوں کہتی ہیں کہ بھائی جان ہمیں اجازت دو ہم بم باندھ کے خود کش حملہ کریں گی فدائی حملہ کریں گی بمبار حملہ کریں گی مسلمان مردوں غیرت کرو ذمہ داروں غیرت کرو تم تو آج دنیا کے پیچھے پڑ گئے مسلمان ماں بہن شہادت کے لیے تیار ہو رہی ہے میں ایک شہید کے گھر مبارکباد دینے کے لیے گیا وہ اس کی ماں کو مبارکباد دی اس نے کہا میں مبارکباد تب قبول کروں گی جب میرا دوسرا بچہ بھی لے جاؤ گے اسے بھی میدان جہاد کا شہ سوار بناؤ گے ایک بزرگ کو میں مبارکباد دینے گیا میں نے کہا مبارک ہو آپ کا بیٹا شہید ہو گیا کہنے لگے خیر مبارک ہو اللہ نے مجھے سعادت بخشی ہے میں نے کہا آپ کرتے کیا ہیں کہا میں گدا گاڑی چلاتا ہوں میں نے کہا اللہ تو کتنا کریم ہے چاہے تو اس کے گھر سے جو گدا گاڑی چلاتا ہے شہید کو قبول کر لے اور چاہے تو بڑے بڑے علماء کے گھروں میں فاسق فاجر ایسے لوگ پیدا کر دے جو ماں باپ کے نام پہ بٹا لگائیں جو دین کو بیچ کے جو دین کو برباد کر دیں جو فاسق ہو جو فاجر ہو تو غنی ذات ہے تو کسی کا محتاج نہیں ہے شہادت تو ایک سعادت ہے شہادت وہ نعمت ہے جو جنت میں جا کر نہیں بھولے گی شہادت وہ نعمت ہے جو محمد عربی نے خود مانگی تھی شہادت وہ نعمت ہے جو حضرت فاروق اعظم نے مانگی تھی شہادت وہ نعمت ہے صحابہ گھنٹوں بیٹھ کر ایک ہی دعا کرتے تھے یار تو میرے لیے شہادت مانگ میں آمین کہوں گا میں تیرے لیے شہادت مانگتا ہوں تو آمین کہنا ایک بزرگ کہتے ہیں میں محدثین کی ایک جماعت پہ گیا سارے مراقبے میں بیٹھے سر جھکا کے بیٹھے میں بھی بیٹھ گیا میں نے ایک گھنٹے کے بعد ہلایا میں نے کہا یار بتاؤ تو صحیح کس چیز میں دعا کر رہے ہو کہا اللہ سے شہادت مانگ رہے ہیں اگر ہم مر گئے قبر کے کیڑے ہمیں کھا جائیں گے بچھو کھا جائیں گے قبر کی تنگی ہمیں ضائع کر دے گی مرے شہید ہو گئے زندہ ہو جائیں گے ہماری روح مزے کرے گی اللہ کے ہاتھ سے روزی کھائے گی ہمیں سکون ملے گا جو آدمی مرتا ہے موت کے وقت درد ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے جب شہید مرتا ہے تو اسے مزہ آتا ہے سکون ملتا ہے اللہ